فعل لازم سے ہوگی کبھی بھی فعل متعدی سے نہیں صفت المشبہ تو اسم المشتق من فعل لازم لیدل علی من قام به الفعل تاکہ دلالت کرے اس ذات پر کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہے لیکن بمعنی ثبوت ثبوت کے معنی کے ساتھ وصیغتها کہتے ہیں اس کے جو صیغے ہیں علی خلاف صیغت الفائل اسم الفائل والمفعول اسم الفائل اور اسم المفعول کے صیغوں سے ہٹ کریں اور ان کا تعلق سیما سے ان کے لیے کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے جس طرح اس میں فائل کے لیے کہ وہ مجرد سے فائل ان کے وزن پر اور مزید سے ظرف کے وزن پر وغیرہ ایسی کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے بلکہ اس کے کیا ہیں اوزان سماعی ہی ہیں جیسے کہ سنیں گے بس انہیں پر عمل کیا جائے گا تو عرف حسن ان حسن صاحب صاحب مشکل ظریف ظریف وہی تعمل و عمل الحال مطلقن یہ بھی اپنے فیل جیسا عمل کرتی ہے مطلقن یعنی کہ فائل کو رفا ٹھیک ہے نا اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ صرف مشبہ اپنے فیل جیسا عمل کرتی ہے لیکن یہ کبھی کبھی فیل سے بڑھ بھی جاتی ہے وہ کیسے کیونکہ یہ فیل لازم ہوتا ہے یہ کبھی بھی مفول کو نہیں چاہتا مفول تو اس کا آتا نہیں ہے لیکن صفت مشبہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا مفول بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے تو گویا اپنے فیل سے بھی بڑھ جاتی ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں جی اس کے بعد کبھی کبھی مفول بھی آ جاتا ہے اس وقت یہ بمانہ فائل اس میں فائل کا یا بمانہ اس میں مفول کے ہو کر اس مفول کو نصب دیتی ہے وہی تعمل و ہے مطلق فیل جیسا عمل کرتی ہے مطلق بشرط اعتماد المذکور بشرط کہ اس سے قبل وہی چیزیں ہوں جیسے کہ پہلے اس میں و اسم مفول میں گزرا کہ جب یہ ان پر اعتماد کیے ہوئے ہو سہارا لگائے ہوئے ہو اس سے پہلے مبتدا ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے موصوف ہو وغیرہ وغیرہ آپ نے پڑھا ذوالحال ہو ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں البتہ صرف ایک چیز کا فرق ہوگا کہ اس پر جو الف لام آتا ہے وہ بمانا اللہ جی اس میں موصول کے کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب بھی صرف مشبہ پر الف لام آئے گا وہ کیا ہوگا اس کی ذات کے لیے ہوگا اور اس کو مارفا بنانے کے لیے ہوگا لیکن کبھی بھی اس میں موصول کے لیے نہیں ہو سکتا بشرط الاعتماد المسکو وہ مسائل عشرہ اس کے جو مسائل ہیں کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہیں اس کے مسائل کیا ہیں اٹھارہ ہیں لہٰذا اس سے آگے کی عبارت کو ہم نہیں پڑھیں گے اس سے آگے کی عبارت کے لیے میں آپ کو ایک نقشہ سینڈ کرتا ہوں وہ آپ کل دیکھ کے آئیے گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد عبارت پڑھیں گے یا اللہ کو دیکھ لیجئے گا ملا آپ لوگوں کو جس جس کو ملے مجھے بتائے جی رول نمبر پانچ آپ کو جامع احسن آسن رول ہوں دیکھ لیجیے نا مل جائے گا ان شاء اللہ ملتا ہے تو بتاؤ مجھے سے یہ آپ اس کی چھ قسمیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ اصل میں آگے یہ اس کی تین صورتیں آئیں گی چھ بارہ اور چھ کو تین کے ساتھ جب آپ ذرا دیں گے تو اٹھارہ صورتیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں ان کو آپ ذرا اچھے طریقے سے کل دیکھ کے آئیے گا آگے آ جائیں فصل اسم اس میں اس کے بعد ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے اس میں علی غیرہی جب بھی کوئی بھی اسم کسی مصدری معنی پر دلالت کرتا ہے تو وہ تو اس کی دولت ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن اس میں تفضیل جب اس پر دلالت کرتا تو یہ زیادتی والے معنی کے ساتھ کرتا ہے ٹھیک ہے لید اللہ الموصوف کہ یہ دعوت کرتا ہے موصوف پر لیکن بزیارت اعلیٰ غیر ہی جو غیر کے معنی میں معنی پایا جاتا ہے غیر میں جو صفت یا معنی مصری پایا جاتا ہے اس میں اس میں تفضیل میں بچہ تمام چیزوں سے زیادتی کے طور پر کیا ہو اس میں مانا پایا جاتا ہو تو افعالو اس کا سیغا جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ افعالو کے وزن پر آئے گا جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں افعال تفصیل مدد کریں ازربو انصارو وغیرہ وغیرہ اکرم اللہ ابن اللہ منسلاتی مجرت لئی سا بلون ولا عیبن اس میں تفصیل مزید کے باب سے نہیں آتا افعالوں کے وزن پر ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے یہ لون اور عیب کے معنی سے نہیں آتا یعنی ان ابواب سے نہیں آتا کہ جن میں لون اور عیب والے معنی پائے جاتے ہیں لون والے معنی جیسے مطلب حمر ہے احمر آپ نہیں کہہ سکتے کیوں کہ اس میں رنگ والا معنی ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح آرج آپ نہیں کہہ سکتے عیب ہے لنگڑا پان ہونا تو لون اور عیب کے معنی سے نہیں آتا اس میں تفصیل اور اسی طرح جو ہے مزید سے نہیں آتا اب اگر مزید سے لون اور عیب والے معنی سے اس میں تفضیل لانا ہو تو پھر کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اشدو کا سیگا لگا کر اشدو اس میں تفضیل وزن پر اشدو کا سیگا لگا کر آگے اسی باپ کا مصدر ذکر کر دیں گے اشد و اشد و خمراتن جیسے آگے مثالیں آ رہی ہیں اشد و ٹھیک ہے نا لنگڑا پن زیادہ یا زیادہ سرخ پن وغیرہ وغیرہ تو اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے تاکہ دعوت کرے موصوف پر جاتی والے معنی کے ساتھ بچیا پر وسیعت افعال و فلاح یبنا اللہ من سلاسی مجرد یہ سلاسی مجرد کے علاوہ سے نہیں آتا الزی لئی سا بلون والا آئی بن اس سلاسی مجرد سے کہ جو لون اور عیب سے نہ ہو ماہو زید افضل الناس زید جو ہے لوگوں سے افضل ہے فین کانا زائد اللہ سلاسی اگر یہ سلاسی سے زیادہ ہو یعنی تین حرفی سے زیادہ ہو اوکان لون او عیبن یا لون اور عیب سے ہو تو پھر کیا ہے یجب ایوبنا افعل من الثلاثی مجرد تو یہ ایوبنا یہ کہ اس کی بنا کی جائے افعل کے وزن پر ثلاثی مجرد سے لید اللہ علی مبالغت و شدت تاکہ یہ مبالغے یعنی زیادتی والے معنی اور شدت والے معنی پر درایت کرے وقصت و قصلت پر ثم یذکر بعدہ مصدرن پھر اس کے بعد ایک مصدر ذکر کیا جائے ٹھیک ہے مزر ذکر کیا جائے ضالکل فیل اسی فیل سے مزدور ذکر کیا جائے منصوبہ عالت تمیز جو تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہو کما تقول ہوا اشد و استخراجن جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ ہوا ہوا اشد و استخراجن یہ مثال ہے مسجد کی کہ جب مسجد کی واپسی میں سلاسی سے ہٹ کر مزید سے اس میں تفضیل لانا تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اشد لگا کر اس کے بعد اسی باب کا مصدر ذکر کر دیں اشد استخراجن جی اکوا حمر یہ لون والے معنی ہے لال رنگ کو کہتے ہیں تو اقوا حمرتن اقوا لگا دیا افالو کے وزن پر اسی طرح ہرجن اقبہ ہرجن ہرج کہتے ہیں لنگڑے پن کو جی اور اقبہ زیادہ کبھی تو اقبہ افالو کا وزن لے آئے اس کے بعد وہی مسجد لیا کہتے وقت لفا علی کا مامرہ اس میں قانون اور اصول یہ ہے کہ اس میں تفضیل فائل والے معنی کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے فائل والے معنی کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے مفول کے لیے نہیں آتا آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ مارنے والا یعنی فائل جو کام کر رہا ہوتا ہے یا انسرو مدد کرنے والا ٹھیک ہے نا آ کرو زیادہ کھانے والا ٹھیک تو اس میں فائل کے معنی کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے صفت اس میں تفضیل مفول والے معنی کو نہیں آتا ادا کرنے کے لیے البتہ بہت قلیل تو قیاس کہتے ہیں سور اور ضابطہ یہ ہے قانون یہ ہے کہ اس میں تفصیل فائل کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے فائل یعنی کام کرنے والا کما مرہ جیسا کہ یہ امسلا گزری ہیں ٹھیک ہے زید افضل الناس یا اس کے علاوہ آپ جا مفول کبھی کبھی مفول کے لیے بھی آتا ہے کلیلن تھوڑا بہت کام نہ ہو آورو آورو کا مطلب ہے زیادہ معذور تو زیادہ معذور فائل تو نہیں ہوتا کچھ کام کرنے والا بلکہ گویا کہ جس پر عذر لاحق ہوگا تو زیادہ معذور ہے وہ اشغلو اور زیادہ مشغول جی جس کو کام میں مشغول کر دیا گیا ہو وہ اشہرو اور زیادہ مشہور وہ استعمال صلاحت امام مضافن کا افضل کہتے ہیں اس کا استعمال کیا ہے تین طریقوں سے ہے نمبر ایک یہ کہ اس میں تفضیل کا سیغہ ہو لیکن مذاق مذکور ہو جیسے افضل القوم تو افضل جو اس میں تفضیل کا سیغہ ہے لیکن وہ مذاق ہے افضل القوم اور معرف باللام دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ معرف باللام ہو نہ وہ زعید الافضل الافضل یہاں پر اس میں تفضیل کا سیغہ اور معرف باللام ہے تیسری صورت یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا سیغہ من کے ساتھ مستعمل ہو نحو زید زید افضل افضل من من عمر عمر جی چلیے بس تو یہ تین صورتیں ہیں فی الاول یہاں سے آخر تک بھی انشاءاللہ کل کریں گے آپ لوگ نقشے کو اچھے طریقے سے دیکھ کے آئیے گا ٹھیک ہے تو اگر رول نمبر پانچ کو نہیں ملا تو رول نمبر تین آپ اس کو سیو کر کے دوبارہ سینڈ کر دیں اور امید ہے کہ مل گیا ہوگا تو اس کو دیکھ لیجیے گا اچھے طریقے سے ہاں جی بالکل آپ نے ٹھیک سمجھا ہے تو کل انشاءاللہ پھر ہم اس سبق کو پڑھ کے یہاں تک اسٹاپ کر دیں گے ٹھیک ہے چلیے آپ حضرات سے خصوصی دونوں کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر السلام علیکم جی جی بالکل آپ ٹھیک سمجھے آپ نے